إلى إلى الناس كافة بشيرا وداعيا الله الله بإذنه وسرادا منيرا صلى تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك نیلو آسید كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم بزرگ اور بھائیوں آج میں ششو پنج میں مبتلا ہوں شش کے معنی ہیں چھ اور پنج کے معنی ہیں پانچ شش و پنج ایک محاورہ ہے تب زب میں ہوں میں جب سے یہاں آیا مجھے جو پروگرام لکھ کر دیا جو میرے جیب میں ہے تو آج کی اس مجلس کے لیے مجھے پروگرام لکھ کر دیا تقلید اور علماء دیوبند اس کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا متی نے کنبا جوڑا اب تقلید ایک الگ چیز ہے علماء دیوبند ایک الگ چیز ہے دونوں کا کیا جوڑ ہے پھر جب میں مسجد کے قریب پہنچا تو پھر مجھ سے یہ کہا کہ آج یہاں گشت ہوا ہے گشت کا دن ہے یعنی دعوت و تبلیغ کے موضوع پر کچھ بات کرو اب میں ششوپن پنج میں ہوں کہ کس موضوع پر بات کروں ایک قصہ یاد آیا ایک وائز تھے وہ ہمیشہ کربلا کے موضوع پر تقریر کرتے اور کوئی موضوع جانتے ہی نہیں تو ایک مرتبہ چند لوگوں نے کہا ان کو پھنسانا ہے تقریر میں جب تھوڑی دیر رہی تو کہا آج آپ کو کل ہو اللہ کرنی تفسیر کرنی خیر وہ تقریر کرنے کے لیے آ کر بیٹھے خطبہ پڑھا اور کہا مجھ سے یہ کہا کہ ہو اللہ کی تفسیر کرنی ہے جانتے ہو یہ ہو اللہ کس پر نازل ہوئی ہے یہ کربلا والے کے نانا پر نازل ہوئی اور کربلا کا سر سے شروع گزارتی اس لیے تینوں عنوان پر تو آج عرض کرنا مشکل ہے شروع سے لے کر چلتے ہیں تقلید علماء دیوبند اور جمع دعوت و تبلیغ جتنا دال دلیا ہو جائے گا باقی چھوڑ دیں گے تکلیف کو ترجیح کیوں دی تکلیف کو زیادہ کیوں اہمیت کی دیکھو میرے بھائی واقعہ یہ ہے آپ لوگوں کو تو شاید یہاں احساس نہ ہو ہمارے ملکوں میں زیادہ تر تبلیغ میں لگے ہوئے ہی غیر مقلب بن رہے کیوں تبلیغ والے بیچارے محنت کر کے نوجوانوں کو مسجد میں لاتے ہیں تو اب یہ غیر متعلق ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوتی تمہاری نماز نہیں ہوتی تم فاتحہ نہیں پڑھتے دیکھو بخاری میں لکھا ہے دیکھو یہ ہے اب وہ کچا تو ذہن ہے ابھی ابھی تو مسجد میں آیا ہے نماز بھی بنا ہے اور وہ ایسے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جو واقعات ہمارے سننے میں آتے ہیں زیادہ تر جماعت میں لگے ہوئے ہی غیر مکلک بنتے ہیں اس لیے بھی آج بہتر یہ ہے کہ اسی موضوع پر گفتگو تھوڑی سی کر لی جائے یہ دعوت و تبلیغ والوں کا بھی یہ موضوع ہے ان کے لیے بھی یہ اہم بات ہے بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں علماء بھی ہیں تقلید باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے کسی کو ہار پہنانا کا حال پھر جس کو آپ نے عقیدت کا ہار پہنا وہ جب چلے تو اس کا فالو کرو اس کے پیچھے پیچھے چلو یہ ہے تکلیف کی حقیقت ہمارے یہ غیر مقلف بھائی جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں تکلیف کے سب سے پہلے مانا ہی غلط بٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکلیف کا مطلب ہے اپنے گلے میں پٹا ڈالو اور اس میں رسی باندھ کے دوسرے کے ہاتھ میں ابو حنیفہ کے ہاتھ میں ابو شافعی کے ہاتھ میں دے دو لے جاؤ مجھے جہاں لے جانا ہو یا جنگم کے گڑے میں لے جاؤ تو اب ہر آدمی سمجھدار سوچے گا کہ میں کتا کیوں بولوں اپنے گلے میں پٹا کیوں ڈالوں دوسرے کے ہاتھ میں رسی کیوں دے دوں چاہ لے جائے یہیں سے جو آپ گھوم جاتا ہے میرے بھائیو یہاں علماء موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تقلید کے معنی نہیں ہے یہ تو تقلد باب تفاعل کے معنی ہے تقلید تو باب تفریح ہے تقلد باب تفاعل ہے یہ تو تقلد باب تفاعل کے معنی ہے تقلید کے معنی نہیں ہے اگر آپ تقلید کے معنی صحیح طریقے پر سمجھ جائیں تو پہلے ہی مرحلے میں ذہن صاف ہو جائے تخلیق کے وعدہ یہ ہے آپ دین کی جو بات نہیں جانتے سارے دین پر عمل کرنا ہے اور آپ دین کی جو بات نہیں جانتے تو آپ کو جس سے عقیدت ہے اس سے پوچھو اور وہ جو مسئلہ بتا ہے اس پر عمل کرو اس کا نام تخلیق ہے مجھے کوئی بتلا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کیا ہے جب ایک آدمی ایک مسلمان دین کی کوئی بات نہیں جانتا تو تو جاننے والوں سے پوچھنا ہی پڑے گا اور پوچھنے کے بعد میں جو مسئلہ بتائے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا اور پوچھنے کا کیا فائدہ ہے اور تقلید میں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سے آپ مسئلہ پوچھیں اسے دلیل نہ پوچھیں کیوں اگر دلیل سمجھنے کی صلاحیت پوچھنے والے میں ہوتی تو وہ مسئلہ ہی نہیں پوچھتا وہ دلیل سے خود ہی مسئلہ نکال لیتا لیکن اگر وہ اس کو دلیل وہ دلیل نہ پوچھے اور ہم اس کو مفتی اس کو دلیل بتا دیں تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑے دلیل جاننا کوئی گناہ نہیں لیکن دلیل کا مطالبہ صحیح نہیں ڈیمانڈ صحیح نہیں دیکھو چار فقہ ہیں چاروں فقہوں کی بڑی کتابیں تم اٹھاؤ سارے مسائل قرآن و حدیث کے دلائل سے بھرے پڑے کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے دلیل کے بغیر نہیں ہے معلوم ہوا مسائل کے دلائل جاننا گنا نہیں ہے ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اتنی صلاحیت رکھتا کہ دلیل سمجھ سکتا تو پوچھتا کیوں مسئلہ وہ خود بھی اور حدیث سے مسئلہ نکال دیتا بہرحال تقلید کا مفہوم یہ ہے اس مفہوم کو ایک مثال سے سمجھو آج کے پلان سے تین پارٹیوں کے تین لیڈر آ رہے ہیں چار پارٹیوں کے چار لیڈر آ رہے ہیں اس ملک کی پارٹیاں تو میں جانتا نہیں ہوں اپنے ہندوستان میں چلے آؤ ایک کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے ایک جنتا دل کا لیڈر آ رہا ہے ایک کمیونسٹوں کا لیڈر آ رہا ہے ایک ہی پرین سے چار لیڈر آ رہا ہے تو پارٹیوں کے ورکر ہار پھول لے کر مالائیں لے کر ایئرپورٹ پر پہنچیں گے جہاز لینڈ ہوا کانگریس کا لیڈر آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جو کانگریس کے ورکر ہیں وہ اچھلیں گے کودیں گے نعرے لگائیں گے زندہ باد مردہ باد پھر جب آئے گا تو کانگریس کے جو ورکر ہیں وہ پھول مالا ہے ہار پہنا ہے پھر جب وہ لیڈر چلے گا تو سب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے یہ ہے تکلیف کی مثال اور باقی تین پارٹیوں کے ورکر کھڑے وہ نہ نعرے لگا رہے ہیں نہ ہار پہنا رہے ہیں پھر بی جے پی کا لیڈر آتا ہوا نظر آیا تو اس پارٹی کے ورکر یہی عمل کریں گے پھر جنتا دل کا لیڈر آ رہا ہے تو اس کے کچھ پارٹی کے ورکر یہی عمل کریں گے پھر کمیونسٹ کا لیڈر آتا ہوا نظر آیا تو اس پارٹی کے ورکر یہی عمل کریں گے یہ جو ہار پہنا ہے مالا ہے پہنا یہ عقیدت کے ہار پہنا ہے یہ تقلید ہے ہار پہنا پھر جب وہ لیڈر چلا تو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے یہ چلے یہ فالوئنگ ہے پیروی ہے اتباع ہے میرے بھائی وہ اسی طرح سے سمجھے کہ بعض علاقوں میں لوگ امام اعظم کے عقیدت مند ہیں انہوں نے ان کو ہار پہنا رکھا ہے اپنی عقیدت کا تو وہ امام اعظم کی تکلیف کرتے ہیں بس وہ انہیں کے پیچھے چلتے ہیں انہوں نے قرآن و حدیث سے جو دین بیان کیا سمجھایا اس کو عمل کرتے ہیں اور کیرالا میں چلے جاؤ وہاں سب مسلمان امام شافی علیہ ارحما کے عقیدت میں سب شوابے ہیں انہوں نے اپنی عقیدت کا ہار حضرت امام شافی علیہ ارحما کو پہنا رکھا ہے تو وہاں کے لوگ امام شافی علیہ الرحمہ کے پیچھے چلتے ہیں سوڈان میں چلے جاؤ تو وہاں سب مالک ہی ہیں انہوں نے اپنی عقیدت کا ہر امام مالک علیہ الرحمہ کو پہنا رکھا ہے تو جو کچھ امام مالک نے دین کو سمجھا سمجھایا اس پر عمل کرتے ہیں سعودیہ میں چلے جاؤ سب لوگ امام احمد ابن حنبل کے عقیدت بنے تو وہ ان کی پیروی کرتے اور اس اعتقاد کے ساتھ پیروی کرتے ہیں کہ یہ ائمہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتے جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں جب قرآن و اس اعتقاد کے ساتھ ہم ان ائمہ کی پیروی کرتے ہیں تو ان ائمہ کی پیروی نہیں ہوئی قرآن و حدیث کی پیروی ہوئی آپ کسی دارمکتا سے سوال بھیجا آپ نے وہاں سے جواب آیا آپ نے جواب پر عمل کیا تو دارمکتا کی پیروی تھوڑی کی دارالفتا نے تو فقہ حنفی کی روشنی میں جواب دیا تو آپ نے فقہ حنفی کی پیروی کی اور فقہ حنفی قرآن و حدیث میں نکالا گیا ہے تو آپ نے قرآن و حدیث کی پیروی کی یہ کہنا کہ دیوبند کے دار کی تکلیف کی یہ کہنا غلط ہے دیوبند کا دار لکھتا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا وہ تو کتابوں میں فرقے حنفی کی کتابوں میں جو مسئلے لکھے وہ بیان کرتا ہے اور فرقے حنفی میں جو مسئلے لکھے وہ قرآن حدیث سے نکالے ہوئے ذہن سے یہ بات نکل جانی چاہیے کہ لوگ چار اماموں کی پیروی کرتے ہیں ان کی تکلیف کرتے ہیں یعنی وہ جو کہیں وہ مانتے ہیں اللہ رسول کی نہیں سنتے یہ دوسرا پوائنٹ غیر مقلدین نوجوانوں کے ذہنوں میں جو بے علم ہیں ان کے ذہنوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے چار بت بنا رکھے ہیں ان بتوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو اللہ رسول کی تقریب کرو قرآن و حدیث پر عمل کرو تو یہ بات ذہن سے نکل جانی چاہیے تمام مسلمان قرآن و حدیث کی عمل پر عمل کرتے ہیں پھر اور بات سن ہر فقہ میں اسی پرسنٹ قرآن و حدیث ہی سے مسائل بیان کیے گئے ہیں ان اسی فیصد مسائل میں کسی امام کی کوئی تکلیف نہیں قرآن و حدیث کی تکلیف ہے اور ہر فقہ میں بیس پرسنٹ بیس فیصد ایسے مسائل ہیں جن میں اماموں کی تقلید کی جاتی ہے اور وہ بیس فیصد جو مسائل ہیں جن میں تقلید کی جاتی ہے وہ تین قسم کے مسائل ہیں میں وہ تین قسم کے مسائل بیان کرتا ہوں آپ فیصلہ کریں کہ ان تین قسم کے مسائل میں تقلید کے علاوہ چارہ کیا ہے اور ہر فقہ میں اسی پرسنٹ ایٹی پرسینٹ جو مسائل ہیں وہ ائمہ سے بیان کیے ہوئے نہیں وہ تو قرآن و حدیث میں ہیں اور اسی لیے خطاب کی کتابوں میں ان مسئلوں کے ساتھ قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں بھائی اس میں اللہ رسول کی پیروی ہے اللہ رسول کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں اب ایسا کرنا تو بہت مشکل ہے کہ اسی فیصد کے لیے الگ کتاب لکھو اور بیس فیصد کے لیے الگ کتاب لکھو یہ بڑا مشکل ہے تو وہ سو فیصد مسائل ایک کتاب میں لکھے گئے اور یہ کہا کہ فرقے حنفی کی کتاب ہے یہ فقہ شافی کی کتاب ہے یہ فقہ مالی کی کتاب ہے تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ساری کتاب کے جو مسئلے ہیں وہ امام ابو حنیفہ نے بیان کیے ہیں نہیں بھیا ان میں سے اسی فیصد مسائل تو قرآن و حدیث میں سراہتن نہ آئے ہیں فقہ فقہ حنفی کی کتابوں میں بیس فیصد ہی مسائل امام اعظم کے بیان کیے ہوئے ہیں وہ تین قسم کے مسائل کیا ہیں قرآن کریم میں تو آیات میں آپس میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ منسوخ آیتیں اٹھا دی گئی جو موجود آیتیں ہیں سب معمول بہا ہیں چاہے وہ بعض مواد میں معمول ہیں مطلب بہرحال کسی نہ کسی صورت میں معمول بہا ہیں جی قرآن میں تو کوئی تعریف نہیں لیکن احادیث شریفہ کی صورت حال یہ ہے کہ منسوخ حدیثیں بھی حدیث کی کتابوں میں ہے اور نازک حدیثیں بھی اب ان حدیثوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ پہلے کی حدیث ہے منسوخ ہے یہ بات کی حدیث ہے ناصف ہے لہذا پہلے کی جو حدیث منسوخ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا بات کی جو ہمیں حدیث ناسک ہے اس پر عمل ہوگا یہ طے شدہ بات ہے اب اکثر تو یہ طے کرنا بہت آسان ہے جیسے شروع اسلام میں یہ حکم تھا تو نار آپ باوجو ہیں اور آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز آپ نے کھائی یا پی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور نماز پڑھنی ہو نیا وضو کرو یہ حکم اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے یہ حکم پہلے تھا بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا اور بعد کی روایتیں یہ ہیں کہ نبی باپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلفائے راشدین صاحب کرام آپ پر پکی ہوئی چیزیں کھاتے پیتے تھے اور پھر نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھتے تھے تمام علما متفق ہیں کہ یہ حدیثیں پہلے کی یہ حدیث بات کی اور مثال لو پہلے یہ حکم تھا کہ جب میاں بیوی ملیں انٹر کورس کریں تو غسل کب واجب ہوگا جب فارغ ہو جائیں دونوں کو انزال ہو جائے اب غسل واجب ہو اور اگر کسی وجہ سے فارغ ہونے سے پہلے میاں بیوی الگ ہو جائیں تو غسل واجب نہیں وضو ٹوٹ گیا وضو دھو ڈالو اور کر لو اس زمانے کے حدیث سے الما و من الما پھر یہ حکم بعد میں بدل گیا اور بعد میں یہ حکم آیا کہ ادل تقل خطانان فقد وجب الغسل جب دو شرم گاہیں مل گئی اس درجہ کہ مرد کی شرم گاہ عورت کے جسم کے اندر چلی گئی غزل واجب ہو گیا چاہے انزال ہو یا نہ ہو تمام عینما متفق ہے کہ یہ حدیث بات کی اور الما مین الما پہلے کی حدیث کوئی اختلاف نہیں لیکن بعض حدیثوں میں شارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ پہلے کا ہے کوئی کہتا ہے یہ پہلے کا ہے حکم ہے جیسے نماز میں تین چار جگہ رفع دین اس کی بھی حدیث ہیں اور پوری نماز میں کہیں بھی رفع دین نہیں اور تقبیر تحریمہ میں جو رفع دین ہم کرتے ہیں وہ تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے دیکھو یوں کرتا ہے اللہ اکبر تکبیر پوری ہوئی نماز شروع ہوئی یہ تو رفا باہر ہے نماز میں کہیں رفا دن نہیں یہ اس کی بھی حدیث ہے اور رفایت ہے اس کی بھی حدیث ہے اب ایما آئے دو اماموں نے کہا امام اعظم نے اور امام مالک رہ محمود با دونوں نے کہا کہ یہ دین کی حدیث پہلے ہیں اور پہلے نماز میں ہر اونچ نیچ میں رکھا تھا ہاتھ اٹھاتے تھے حتیٰ کہ جب سلام کرتے تھے تب بھی رکھا تھا السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ پھر بعد میں یہ حرکت ختم کی گئی آہستہ آہستہ نماز میں سے رفا دین نکال دیے یہ فیصلہ کیا امام مالک نے اور امام اعظم نے اور یہ فیصلہ انہوں نے کس بنیاد پر کیا انہوں نے کہا نبی یہ بات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسلح پر جو چار خلفا کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے چاروں میں سے کسی نے رفایت نہیں کیا درا حلے کہ صدیق اکبر نے سترہ نمازیں حضور کے حیات میں پڑھائی تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ جو حضور کا آخری عمل ہو خلفا تھا حضور کے مسلے پر کھڑے ہوتے ہی وہ عمل بدل دے ناممکن یہ کرینا ہے اس کرینے سے دو اماموں نے فیصلہ کیا کہ رفا جن کی حدیث سے پہلے کیونکہ وہ منسوخ ہیں اب ان پر عمل نہیں ہوگا اور رفا کی رفایت جن نہ کرنے کی حدیث سے بات کی ہیں اسی پر اب عمل ہوگا دوسرے دو امام آئے امام شاہ اور امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے کہا نہیں معاملہ الٹا ہے پہلے نماز میں رفع نہیں تھا بعد میں رفع بڑا تو پہلے رفع نہیں تھا وہ تو ختم ہوا بعد میں رفع بڑھا تو رفع کرو یہ سنت اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رفع ہے ہاتھ اٹھانا یہ زینت ہے نماز کی اور بیٹی کے لیے جب سے وہ سیانی ہو جاتی زیور بنا بنا کر رکھنا شروع کرتے ہیں جب شادی قریب آتی ہے تو ایک زیور پہنایا دوسرا پہنایا وہ شادی کے دن لاد دیتے ہیں تو یہ رفا جو ہے نماز کا زینت ہے زیور ہے پہلے نہیں تھا بچی چھوٹی تھی زیور نہیں تھا بچی بڑی ہوئی تھی زیور بنا کر بنا بنا کر پہنانا شروع کیا اور وہ کرینہ یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ نے رفع دین کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رفع دین کرتے تھے عبداللہ ابن زبیر رفا دین کرتے تھے ابو حمید سعیدی نے رفا دین کیا ہے اگر یہ حکم ختم ہے تو یہ صحابہ کیسے رفع دین کرتے ہیں یہ بات بھی سیکھ کہہ رہے انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بھی ٹھیک ہے اب ماؤ شما کیا کریں بڑے دو اماموں نے جو بات کہی وہ بھی باون پاور رکھتی کیونکہ چاروں خلفا نے رفا نہیں کیا اور دوسرے دو اماموں نے جو بات کہی وہ بھی صحیح ہے کہ اگر رفا ختم تھا تو صحابہ نے کیسے کیا اب ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے جس کو جس سے عقیدت ہو جس کو تم نے عقیدت کا ہار پہنا رکھا ہے اس نے حدیثوں کو جس طرح سے شارٹ آؤٹ کیا ہے اس طرح سے مانو اور عمل کرو اس کے علاوہ مجھے کوئی بتلایا راستہ کیا ہے ان حدیثوں کو شارٹ آؤٹ کرنا ایما میں اختلاف ہو گیا ہے ہم کیا اس کو شارٹ آؤٹ کریں گے ہمارے بس کا نہیں اس کو تقسیم کرنا اب سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کو جس امام سے عقیدت ہے اس امام نے ان حدیثوں کو جس طرح سے آگے پیچھے کیا ہے اسی طرح سے مانو اور عمل کرو ایک ایسے میں نے مثال دی ایسے اور بہت سے مسائل جن میں روایات میں اختلاف ہے اور پہلے کی روایت کون سی ہے بعد کی روایت کون سی ہے اس کے طے کرنے میں آئی میں اختلاف ہو گئے میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں بہت ساری مثالیں نہیں دے رہا دوسری بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کام کیا بل یقین لیکن کیوں کیا کیوں کیا اس کے جواب میں اختلاف ہوتا کبھی تو اختلاف نہیں ہوتا ہے اتفاق ہوتا ہے جیسے بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کی تمام ائمہ متفق ہیں کہ یہ حضور نے معذوروں کے لیے حکم دیا نہیں اسی لیے ادھر ادھر پیشاب نہیں کیا قوم کی کوڑی پر جا کر پوری گندی جگہ ہوتی ہے ایسی گندی جگہ ہے بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کیا کرے گا یا کوئی آپریشن ہوا ہے بواسم کا آپریشن ہوا ہے بیٹھا نہیں جا رہا تو کیا کرے یہ معذوروں کے لیے حکم بیان کیا ہے تمام علما متفق ہیں اس لیے چاروں علما یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بغیر اجرت بغیر اجرت کھڑے ہو کر بیل کی طرح موتنا یہ مکرو تحریمی کہ وہ حدیث میں حدیث ہے مگر اس حدیث کے بارے میں چاروں اما کہتے ہیں کہ معذور کا ہے یا اور مثال لو حضور ایک مرتبہ اپنی نواسی کو کندھے پر بٹھا کر تشریف لائے پوری نماز حضور نے بچی کو کندھے پر بٹھائے بٹھائے نماز پڑھائی جب سجدے میں روکو سجدے میں جاتے تھے تو بچی کو نیچے بٹھا دیتے اگلی رکعت پھر وہی بٹھاتی تمام عہما متفق ہیں کہ یہ حضور نے ایمرجنسی احوال کے لیے مسئلہ بیان کیا ہے آدمی ایسی جگہ ہے کہ وہاں چور ڈکیتوں کا اچکوں کا ڈر ہے یا درندوں کا ڈر ہے بچے کو بٹھا کر نماز پڑھائیں گے درندہ اچک لے جائے ایسی صورت میں بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھے گھر میں ماں ہے بچہ اور کوئی نہیں ہے بچہ دب گیا روتا ہے روتا ہے ماں سے الگ نہیں ہوتا تو ماں نماز قضا کرے گی نہیں بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے یہ ایک شرط ہے کہ بچے کے بدن اور کپڑے پاپ نیپی نہ باندھ رکھی ہو جس میں ایک کلو نجاست ہوتی بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے پھر اٹھا کر بڑھو نماز تو ایسے ایمرجنسی کے لیے حضور نے یہ زندگی میں ایک مرتبہ عمل کیا ہے حضور کے نو گھر تھے کیا اس بچی کو دس منٹ رکھنے والا کوئی نہیں تھا اور مدینہ کے سارے سارا شما کے پڑوانے تھے کیا اس مدینہ میں اس بچی کو دس منٹ رکھنے والا کوئی نہیں تھا نہیں حضور بالکل بچی کو اٹھا کر لے کر آ کر نماز پڑھائی تاکہ مسئلہ واضح تمام اس پر متفق ہیں لیکن کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے حضرت واحد ابن حجر ایک صحابی ہیں یمن کے وہ مدینہ مسلمان ہوئے مدینہ آئے اور حضور کے پاس بیس دن ٹھہرے وہ بیس دن کے بعد چلے گئے معزز مہمان تھا جب وہ تین دن کے فاصلے پر رہ گئے تو حضور نے صحابہ کو خوشخبری سنائی یمن کا ایک آکر آ رہا ہے مسلمان ہو گیا اور اللہ سے کا بڑا آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اسلام تیزی سے پھیلتا ہے تو صحابہ سب منتظر حضرت وائل آئے تو حضور نے جہاں انہوں نے اونٹ بٹھایا تھا وہاں تک جا کر حضور نے استقبال کیا اور اپنی وہ چادر جو کتے کی جگہ پر اوڑی تھی اسے بچھا کر ان کو بٹھایا ریسپیکٹ کیا اور حضور کے بالکل پیچھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے صحابہ جگہ خالی چھوڑتے دیکھو مسجد میں ریزرویشن جائز نہیں لیکن اگر نمازی کوئی جگہ کسی کے لیے خالی چھوڑیں تو ہے تو وہ دو جو پیچھے جگہ تھی وہ بھی دونوں ہٹے اور ان کے بیچ میں حضرت وائل کھڑے رہے تمام نمازیں انہوں نے حضور کے بالکل پیچھے پڑی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی یہ بات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سور فاتحہ ختم کی غیر مغلوب علیہ والین تک پہنچے تو آواز کھینچ کر آمین کہی سرن نہیں جہرن آمین کہی پر اتنی آواز کھینچ کر جہرن آمین کہی کہ سمے تو آنا کم ہو میں نے وہ آمین سنی دراحلے کے میں حضور کے بالکل جسٹ پیچھے پڑا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ تین مرتبہ کہی حافظ ابن حجر علیہ الرحمان نے کہا کہ تین مرتبہ یعنی تین نمازوں میں کہی جب بیس دن ٹھہرے ہیں تو روزانہ تین نمازیں جہری ہیں تو ساٹھ نمازیں انہوں نے حضور کے پیچھے پڑھی ان ساٹھ میں سے تین نمازوں میں حضور نے جہرن کہی اور ایک کتاب میں دولابی کی کتاب الاسما والکنا ہے اس میں یہ ہے کہ ما ماں لیعلمنا میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ حضور نے مجھے نماز سکھلانے کے لیے سے کہی یہی ایک حدیث ہے جس پر سارا لگتا اب امام اعظم اور امام مالک رہے محم اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ کام فور ریزن تھا خاص وجہ سے حضور نے کیا تھا جو مہمان آیا اس کی تعلیم کے لیے کیا تھا یہ نماز کی سنت نہیں بس ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں عراق سے ایک وقت آیا دین سیکھنے کے لیے اس دن حضرت فاروق اعظم امیر المومنین تھے انہوں نے نماز پڑھائی تو ثنا بھی زور سے پڑھی دوسرے دو اماموں نے کہا نہیں یہ نماز کی سنت ہے زور سے آمین کہنا ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے آخری دور میں آمین زور سے کہنے کا سلسلہ شروع ہوا اگر یہ جائز نہ ہوتے تو صحابہ سے رکواتے اب یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ دو امام کہہ رہے ہیں کہ حضور نے جو جہرن آمین پہ کی تھی وہ ایک خاص وجہ سے تھی اور جو خاص وجہ سے عمل ہوتا ہے وہ سنت نہیں ہوتا جیسے ظہر اور اثر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گاہ بگاہ کوئی آئے زور سے پڑھتے تھے تاکہ مقتدیوں کو پتا چل جائے کہ حضور ظہر اور اثر میں کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں آج دنیا میں کوئی امام ظہر اور اثر میں کوئی آئے زور سے نہیں پڑھتا تو حدیث ہے کہ حضور زور سے پڑھتے تھے پھر آج ائمہ کیوں نہیں پڑھتے اس لیے نہیں پڑھتے کہ حضور نے جو زور سے پڑھتے تھے وہ تو مقتدیوں کی تعلیم کے لیے تھا کہ ظہر میں فلاں صورت حضور پڑھ رہے ہیں اثر میں فلاں صورت پڑھ رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے دوسرے دو امام کہتے ہیں کہ نہیں یہ نماز کی سنت ہے اور امام اور مقتدیوں کو سب کو زور سے آمین کہنی چاہیے آہستہ آمین نہیں کہنی چاہیے اب اختلاف ہو گئے حدیث ایک ہی ہے حضرت ابن اتنے کی دو امام کہتے ہیں کہ حضور نے زور سے آمین کہی تھی حضرت واحد کی تعلیم تھی دو امام کہتے ہیں یہ نماز کی سننا اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ نے جس امام کو اپنی عقیدت کا ہار پہنا رکھا ہے وہ جو حدیث کی وجہ بیان کرے اس کا فالو کرو انفیش مالکی ہو تو سیر نامن کو کیا ہمبلی ہم بتی ہے تو زہرن کو کوئی مجھے بتلا ہے کہ اس کے علاوہ راستہ کون سا ہے کوئی راستہ نہیں یہ دوسری قسم کے مسائل ہیں پہلا روایات میں آیتوں میں تعارض نہیں احادیث میں تعارض ہے ان تعارف کو کیسے آگے پیچھے کیا جائے حل کیا جائے دوسرا حدیثوں میں حضور کا ایک عمل آیا اور وہ عمل کسی وجہ سے ہے یا سنت ہے اس کے طے کرنے میں اختلاف ہو جائے اور تیسرے مسائل تیسرے مسائل ہیں استمبا کے مسائل دیکھو دریا میں موتی اوپر سطح پر تیرتے نہیں تہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں موتی موتیوں کو نکالنے کے لیے ہر آدمی دریا میں ڈبکی نہیں لگا سکتا ورنہ جائے گا کہیں سے کہیں اس کے لیے تیراک بلانے پڑیں گے ماہرین بلانے پڑیں گے ہائر کرنے پڑیں گے اور وہ جائیں گے ڈوب کر موتی نکال کر لائیں گے اسی طرح سے میرے بھائیو سمجھو کہ قرآن و حدیث میں بعض مسائل ظاہری سطح پر نہیں ہے ان نصوص میں ڈوبنا پڑے گا اور ڈوب کر وہ مسائل لانے اور جب ڈوب کر جائیں گے تو کسی کے ہاتھ میں سیپ آئے گی کسی کے ہاتھ میں کنکر آئے گا اور دونوں اجرت کے مستحق ہوں گے جو سیپ لے کر آیا اس کو بھی اجرت ملے گی جو کنکر لے کر آیا اس کو بھی اجرت ملے گی ایک بار تلوکی لگا کر آؤ پانچ ڈالر تو اٹوکی لگا کر آیا ہاتھ میں سیپ لے کر آیا اس کو بھی پانچ ڈالر ملیں گے کنکر لے کر آیا اس کو بھی پانچ ڈالر ملے گا کیوں انہوں نے کم کے دیکھتے دہس ہے جو ملا وہ لے کر آیا کیا لے کر آیا اسے کیا بحث آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے ایک لطیفہ سنو یہ بوگس بات ہے ریئل نہیں کہ سکندر آب حیات کی تلاش میں اندھیرے میں گئے تھے یہ سب بوگس بات ہے آب ایسا کوئی آب حیات نہیں ہے وہ نہر حیات جنت میں ہے دنیا میں کوئی آب حیات نہیں اندھیرے میں گئے گٹا تو اندھیرا تو چالیس آدمی گئے تھے سکندر اور اس کے ساتھ چالیس آدمی خزر بھی انہیں میں تھے راستے میں نیچے کچھ چمک رہا ہے تو آواز آئی کہ جو لے گا وہ بھی بچتا ہے گا نہیں لے گا وہ بھی بچتا ہے <laughs> تو بعد نے کہا ہر حال میں پچھتانا ہے تو کیوں گولی تھا ڈوئیں اور بعد نے کہا کہ جب ہر حال میں پچھتانا ہے تو لے ہی لے تو انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر نیچے ہاتھ مارا تو کر آئے خرجی میں ڈال دیے خرجیاں بھر لی جب اندھیرے سے باہر آئے تو دیکھا تو وہ تو بڑے قیمتی ہیرے تھے تو جنہوں نے نہیں لیے تھے انہوں نے کفے افسوس ملا کہ ہائے ہم نے نہیں لیے اور جنہوں نے لیے تھے انہوں نے کفے افسوس ملا کہ ہم نے ایک ہی خرجی کیوں بھری دوسری طرف کی خرجی کیوں نہیں بھری تو دریا میں جب ڈوب کر جاتے ہیں اور ہم نے آدمی ہائر کیے ایک بار ہوتا جگہ جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ جو پانچ ڈالر ملیں گے بوتے تھے اب جس کے ہاتھ میں سیپ آئی ہے اس میں موتی نکلا وہ بھی پانچ ڈالر لیں گے اور جس کے ہاتھ میں سیپ جیسا کنکر آ گیا وہ کنکر لے کر باہر آ گیا تو اس کو بھی پانچ ڈالر ملے گا بہرحال دریا میں سے موتی نکالنے کے لیے آپ کو تیراک ہائر کرنے اس کے بغیر آپ موتی تک نہیں پہنچیں گے ایسے و حدیث میں ظاہری سطح میں وہ مسئلے نہیں اس کی کہنے جاؤ اور مسئلے لاؤ ایسے مسائل کہلاتے ہیں استمباتی مسائل میں ایک مثال دوں اس کی سورہ معاہدہ کے دوسرے رکو آئے تھے وضو آئی وضو کیسے کرنا دنیا کے تمام مسلمان حنفی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں ہمبلی ہوں سب اس آیت کے مطابق وضو کرتے ہیں کوئی اس کے خلاف وضو نہیں کرتا لیکن اس آیت میں پانچ مسئلوں میں اختلاف ہو گیا کیوں وہ پانچ مسئلے اس دن باتی تھے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آیا کہ جو آیت میں ترتیب ہے اسی ترتیب سے وضو ضروری ہے یا پہلے پیر دو ڈالے بعد میں دو باقی وضو کیا تو وضو ہوا یا اسی ترتیب سے وضو کرنی ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمان نے کہا اسی ترتیب سے وضو کرو گے تو وضو ہوگا ترتیب بگڑ گئی وضو نہیں ہوگا اور باقی تمام ایم نے کہا کہ نہیں تین آزاد دھو ڈالو سر پہ مسا کر لو وضو ہو گئے ترتیب کوئی ضروری نہیں یہ اختلاف کیوں ہوا یہ اختلاف اس لیے ہوا کہ واؤ آیا ہے فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسهوا وأرجلكم تو یہ واو مطلق جمع کے لیے ہے یا ترتیب کے لیے ہے حضرت امام شافی علیہ نے کا یہ واو ترتیب کے لیے زیادہ ترتیب سے وضو کرنا ضروری ہے اور پوری امت مسلمہ ترتیب ہی سے وضو کرتی آئی ہے تو واؤ ترتیب کے لیے ہے اور امت ترتیب سے وضو کرتی جیسا ترتیب فرض ہے دوسرے تین اماموں نے کہا کہ نہیں واؤ مطلق جمع کے لیے لہذا کیسے بھی تین آزاد دو ڈالو سکتے مسا کر لو وضو ہو گئے اب واؤ میں تو کچھ لکھا نہیں واؤ کے ماتھے پر تو کچھ لکھا نہیں کہ وہ ترتیب کے لیے ہے جمع کے لیے اور لوہت میں دیکھو گے تو دونوں کال ملیں گے اب کیا کریں یہ اس دن بات مسئلہ ہے آیت میں نہیں ہے آیت میں واؤ کیسا ہے اس میں سے مسئلہ نکالا دوسرا مسئلہ نماز پڑھیں تو نیت ضروری ہے بغیر نیت کے اور نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی حدیث شریف میں ہے انم العمال بالنیات یا بن نیت اور حوصلہ میں نیت ضروری ہے یا نہیں امام شافی علیہ الرحمان نے فرمایا اس ضروری ضروری کھیت میں ہل چلا رہا تھا زور کی بارش ہوئی سارا بک گئے اب ہم روکا نماز پڑھنا چاہتا ہے امام شافی علیہ نماز فرماتے وضو کر پھر نماز پڑھ اور یہ سارا جسم ڈب گیا وضو نہیں ہوا نہیں ہوا نیت کا چکی تیری ایک آدمی جنوبی کا تالاب کے کرارے کھڑا تھا بنگال میں بہت تالاب اس کا ایک دوست آیا اس نے مزاق میں دھکا دیا اور تالاب میں چڑھا ڈبکی کھا کر نکل آیا تو غسل جنابت کا ہوا یا نہیں ہوا امام شافی علیہ اربا انا تو نہیں ہوا کیونکہ نیت کا اور دوسرے تمام علما کہتے ہیں کہ غسل ہو گیا وضو ہو گیا یہ اختلاف کس بنیاد پر ہوا وہ ان نمل امال و بن اس حدیث کا سرکل دائرہ کہاں تک ہے تمام عیدما کہتے ہیں عبادات مقصودہ اس کے دائرے میں اور وضو اور غسل عباداتیں مقصودہ نہیں ہیں وہ تو نماز کے لیے عبادت بنی تو جو عبادات غیر مقصودہ ہیں وہ ان نمل امال و بنیات کے دائرے میں نہیں حضرت امام شاہ فرماتے ہیں عبادات مقصودہ اس کے دائرے میں تو غیر مقصودہ بھی اس کے دائرے میں اب یہ اختلاف ہوگا کہ وضو میں نیت غسل میں نیت ضروری ہے یا نہیں یعنی وضو غسل اس حدیث کے دائرے میں سرکل میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ استمباتی مسئلہ ہے ایک امام کہتے ہیں آتا ہے تین امام کہتے ہیں نہیں آتا اب ایسے مسائل میں ہم کیا کریں گے جس کو جس سے آپ تھے اس کا فالو کرو تیسرا مسئلہ فرمایا کوہنیاں دھو استفر اللہ ہاتھ دو کوہنیوں تک تک کا کیا مطلب میں کہوں کہ میری جگہ یہاں سے دیوار تک ہے تو دیوار میری ہے یا نہیں تک کا کیا مطلب اللہ نے فرمایا ہاتھ دو کوہنیوں تک پیر دو رقموں تک امام ظفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوہنیاں دھونی ضروری نہیں ہے ٹخنے دھونے ضروری نہیں ہیں میری جگہ دیوار تک ہے دیوار میری نہیں ہے کوہنیاں ہاتھوں سے دھونے سے خارج ہیں تخنے پیر دھونے سے خارج ہیں یہ امام ظفر کہتے ہیں یہ امام اعظم کے جلیل القدر شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد کے بعد تیسرا نمبر انہی کا ہے اور فرق حنفی میں بارہ مسلوں میں امام دفر کے قول پر پتوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اور چاروں اما کہتے ہیں کہ نہیں کوہنیاں بھی دھونی ضروری تخنے بھی دھونا ضروری وہ کہتے ہیں کہ غائب مغیا میں داخل ہے دیوار بات میری ہے اب یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں میں کہوں کہ میری جگہ یہاں سے دیوار تک ہے تو دونوں احتمال ہیں دیوار میری ہے دیوار میری نہیں ہے دونوں احتمال ہیں یہ استمباتی مسائل کہلاتے ہیں ایسے مسائل میں ہم کیا کریں گے چوتھی مثال وضو میں تین آزاد ہونے ہیں سر پہ مسا کرنا ہے کتنے سر پہ امام مالک علی رما فرماتے ہیں پورے سر پہ ایک بال بھی مسا سے خالی نہیں رہنا وہ رہے نہیں ہو بلکہ دبئی میں ایک مالکی عالم ہے وہاں یونیورسٹی میں پروفیسر ہے مالکی ہے اس نے مجھ سے بیان کیا کہ عورت کے لیے سکورے سر پہ مسا کر کے جو مسترسل بال ہیں اس پر بھی آخر تک مسا کرنا ہے میں نے کہا بھیا تو یہ کہاں سے مسئلہ لایا ہم جو تو کہیں نہیں پڑھا اس نے کہا ہماری کتابوں میں ہے میں نے کہا دکھاؤ وہ پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی تو آخر لمبے بال آخر تک مسا کرنا ہے انہیں وضو نہیں ہوگا امام مالک علی رحمہ کی یہ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحم اللہ کی رائے یہ ہے کہ کوارٹر سر کا مسا کر دو وضو ہو گیا پورے سر کا مسا کرنا سننا پہ مستمر رہا ہے لیکن فرض ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا اور حضرت امام شافی علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تین بال کا مسا کر لو کافی وضو ہو گیا اب یہ سارا اختلاف یہ جو قرآن میں آیا وم سہو بے بو اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا امام مالک علیہ الرحمٰ ہیں یہ بات زائد ہے اور تم اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو بگے ہوئے یعنی پورے سر پر پھیرو اور کہا یہ بات زائد ہے ابھی میں بات زائد آتی ہے دوسرے ایما نے کہا بعض آئے نہیں ہے باپ بمانا باز ہے با تمیز ہے سارے سر پر مسا ضروری نہیں ہے کچھ حصے پر مسا ضروری ہے کتنے حصے پر دو اماموں نے امام اعظم نے اور امام احمد نے کہا ایک حدیث ہے تبوک کے سفر میں ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور نے سر پہ پگڑی باندھ رکھی تھی اور وضو فرمایا تو پگڑی پیچھے ہٹا کر سر کے اگلے حصے پر مسا کی ناسیا پر پھر پگڑی ٹھیک کر جب زندگی میں ایک مرتبہ پورے سر پہ مسا نہیں کیا بات پر مسا کیا ہے معلوم پورے سر پہ مسا ضروری نہیں ہے اور آیت میں بات ابھی اس کے لیے اور کتنے پر ضروری ہے حضور نے چوتھائی سر کا مسا کیا ہے سامنے کے جو بال ہیں وہ ناسیا ہیں اگر اس سے کم ہوتا تو زندگی میں ایک مرتبہ حضور عمل کر کے دکھاتے اس سے کم مسا کبھی نہیں کیا حضرت امام شافری علی الرحمان نے فرمایا یہ پہلی روایت ہے پہلی روایت سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی یہ ایک قاعدہ ہے آپ نہیں سمجھیں یہ حضور کا ایک عمل ہے بے شک اسے فرضیت ثابت نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں کہ باپ تبھی دیا ہے تو بات سر پر تین بالوں پر مسا کر لوگوں کے مسائل پر عمل ہو گیا اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں فیل سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی فیل سے عدم فرضیت ثابت ہوتی یعنی چوتھائی سر سے زیادہ مسا فرض نہیں ہے یہ بات فیل سے ثابت ہوتی ہے اب دیکھو اب یہ سارا وم سہو بے رو سکون میں با کیسی اس میں سارا جھگڑا کھڑا ہو اور ہر امام جو بات کہتا ہے وہ ہم قبول کرتی بس ایسی صورت میں ماں و شما کیا کریں جس کو جس امام سے عقیدت ہے وہ جو آیت کا مطلب سمجھا ہے اس پر عمل کرو اس کے علاوہ اور راستہ کیا ہے کوئی بتایا مجھے پانچواں مسئلہ وہ ارجول کم بھی تیرات ہے اور وہ کم کمبی تیرات ہے پیروں کا کیا حکم ہے شیعہ کہتے ہیں کہ ننگے پیروں پر مسا کریں گے پیر دھونے نہیں اور وہ ارجول کم پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں وضو میں دو آزاد دھونے ہیں اور دو آزاد پر مسا کرنا ہے سب پہ مسا کرو پیروں پر مسا کرو وہ ارجلی کم پڑھتے ہیں اور اہل سننا اور جمع ارجولا کم پڑھتے ہیں ہمارے قرآن میں ارجولا کم لکھا ہوا وہ کہتے ہیں تین آزاد دھونے ہیں صرف سر پہ مسا کرنا ہے اور ارجولکم کا اکثر وجو حکم پر ہے روس حکم پر نہیں تو دور بھی عطف ہوتا ہے قریب بھی عطف ہوتا ہے جو شیعہ کہتے ہیں کہتے ہیں اہل سننا کہتے ہیں کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے شیوں کی مانیں یا اہل سننا کی مانیں جب ہم اہل سننا ہے تو اہل سننا کی مانیں گے اسی کا نام تقلید ہے یہ میں نے مثالیں دی کہ آیت وضو میں پانچ مسئلے استمبا کی اس آیت میں اندر تہ میں ڈوب کر تہ میں جا کر وہ مسئلے نکال کر لانے اور ان میں ہو گیا اختلاف بس ایسی صورت میں جس کو جس سے عقیدت ہے اسی کی فالوئنگ کرنی پڑے گی تکلیف کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں میرے بھائی تو یہ تین قسم کے مسائل حدیثوں میں تعارض ہو تو حدیثیں شارٹ آؤٹ کیسے کی جائیں شارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہو جائے تو تکلیف کرو حدیث میں جو عمل ہے وہ سنت ہے یا کسی ریزن سے اس میں اختلاف ہو جائے تو جس کو جس سے عقیدت ہو اس پر عمل کرو اسی ذیل میں یہ صورت بھی آتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ایک حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہو گیا کن کتنے مان ہے قرآن کریم میں ہے اولا مستون دو امام کہتے ہیں نہیں امام آزم اکیلے کہتے ہیں کہ اس آیت میں غسل واجب ہونے کا بیان ہے کہ اگر کوئی بیوی سے صحبت کر لے تو غسل ٹوٹ جائے گا نیا غسل واجب ہے اور تین امام کہتے ہیں نہیں غسل کا بیان نہیں ہے وزو ٹوٹنے کا بیان ہے اگر کوئی کسی عورت کو ہاتھ لگا دے یا عورت مرد کو ہاتھ لگا دے تو وزو ٹوٹ جائے اب لامس تم النسا کا یہ مطلب ہے جو امام اعظم کہتے ہیں یا نامہ سنون نسا کا یہ مطلب ہے جو تین امام کہتے ہیں دونوں کا احتمال ہے اور یہ نسرمی کا اختلاف ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے ایک لطیفہ سنو ذہن بوجل ہو گیا آپ لوگ لندن میں میرا ایک خادم انصاری بھائی نام ہے کوکن کا ہے اسٹام ہل کی مسجد کے سے قریب اس کا گھر ہے اس کی بیوی بھی کوکنی ہے بیوی شاپڑی ہے اور شوہر ہے وہ بیچاری بنی عورت ہے میرے یہاں مہمان آئے فوراً کہلوا ہے چائے ناشتہ آ جاتا ہے تو اس لیے میں اس گھر سے بے تکلک ہوں تو ایک مرتبہ اس کا پرچہ آیا میرے پاس کہ آپ کے خاتین انصاری بھائی مجھے بہت پریشان کرتے وہ کرتا کیا تھا بیوی تو شاپ ہے وہ وضو کر کے جب نماز کے لیے تیار ہو ہوئی تو اس نے کسی بہانے بولا گال پہ ہاتھ رکھ دی بیچاری کا وضو ٹوٹ گیا کرے نماز پڑھ رہی ہے اور گال پہ ہاتھ رکھ ابھی چار کی نماز بھی ٹوٹ گئی وضو بھی ٹوٹ گئی کہ یہ آپ کا خادم انصاری جو ہے مجھے بہت پریشان کر تو میں نے اس انصاری سے کہا بھائی کیوں پریشان کرتا ہے بیوی کو کہنے لگے وہ مجھے بہت پریشان کرتی تجھے کیا پریشان کرتی کہنے لگے جنگے لاتی اور پکا کر کے میرا منہ چڑا چڑا کر کھاتی میں کہتا ہوں جنگے حرام ہے مجھے مانتی نہیں تو اس کے گھر گئے میاں بیوی کو بٹھا کر کمپرومائز کروائے اور شوہر سے کہا خبردار جو تو نے اس کی وضو توڑی اور اس سے کہا تجھے اس گھر میں جنگے نہیں لانے تجھے جنگے کھانے اور تو اپنے سہیلی کیا جا کر پکا کر کھا اس گھر میں جنگے مت لائی تو تین اماموں کے یہاں عورت مرد کو ہاتھ لگا دے یا مرد عورت کو ہاتھ لگا دے وہ جو ٹوٹ جاتا ہے روایت کا یہی مطلب سمجھتے ہیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰ کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں لامس تم باب مفا ہے آپ حضرات نہیں سمجھیں گے علماء سمجھیں گے لامس تم باب مفا ہے اور باب مفا میں دو شخص مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو مردوں نے عورتوں کو پکڑا اور عورت نے مرد کو پکڑا ایسا کب ہوتا ہے انٹر کورس میں جب دونوں فارغ ہوتے ہیں اس وقت مرد عورت کو دبا کر پکڑتا ہے عورت مرد کو پکڑتی ہے تو اس آیت میں غسل واجب کرنے کا بیان ہے کہ صحبت اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ یہ اسے پکڑے یہ اسے پکڑے یہ خوبصورت زبان ہے انزال ہو یہ بوڑھی زبان ہے قرآن کے نشان نہیں ہے تو اشتہار شاندار زبان استعمال کی یا ایک مثال لو نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحجد گزاروں سے فرمایا سلاۃ اللہ متنا متنا رات کی نماز دو دو دو دو رقطیں ہیں یعنی چار کی نیت مت باندھو دو کی نیت باندھو دو پر سلام پھیرو کیونکہ صحابہ حضور کی طرح لمبے تحجد پڑھتے تھے چار پڑھو گے تھک جاؤ گے دو پڑھو سلام پھیرو ٹانگے نہ پسارو لمبی کرو تھرمس میں چائے رکھی ہو پیو مگر اس کے بعد بیڑی مت پی چائے ہی پیو پھر تھوڑی دیر آرام کر کے پھر اگلی دور دو روپیے نیت باندھو سلا پی لے لے متنا مت اب یہ جو حکم ہے کہ رات میں آپ دو دو دو دو نفلیں الگ الگ سلاموں سے پڑھیں یہ مسئلہ ہے یا مسلحت ہے تین امام اور تین امام نے ہمارے صاحبین بھی ان کے ساتھ دے یہ مسئلہ ہے سے اختلاف ہو گیا کہ چار نفلیں ایک سلام سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں دن کا کیا حکم ہے رات کا کیا حکم ہے بڑا جھگڑا ہے بڑے میاں آئے امام اعظم آئے انہوں نے کہا یہ مسئلہ نہیں یہ مسلحت ہے یہ تحجد گزاروں کے لیے فیسلٹی ہے سہولت ہے کہ دو دو پر سلام پھیریں گے تو ان کے لیے راحت ہے یہ مسئلہ نہیں ہے دلیل امام اعظم نے کہا دن میں روبائی فرض ہے رات میں بھی روبائی فرض ہے زہر کی چار رکعت ایک سلام سے اصل کی چار رکعت ایک سلام سے عشا کی چار رکعت ایک سلام سے اور فرائض غیر اولا ہے ایت پر نہیں ہو سکتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زہر سے پہلے کی چار سنت ایک سلام سے پڑھتے بس نبی کا گاہ بگا کا فیل تو غیر اولا کہہ سکتے ہیں اور وہ بھی دوسروں کے لیے غیر اولا حضور نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا حضور کے لیے غیر اولا نہیں ہے وہ تو تشریح کے لیے کیا تھا لیکن حضور کا ہمیشہ کا خیر اس کو خیر اللہ کیسے کہو حضور ظہر سے پہلے ایک سلام سے بتاتے پڑھتے تھے لہذا افضل رات میں بھی دن میں بھی چار مقلیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے اور یہ حدیث تحجد گزاروں کے لیے فیسلٹی ہے راحت ہے آرام اب دیکھو اختلاف ہو گیا امام اعظم یوں کہتے ہیں باقی سارا آوا کا آوا یوں کہتا ہے پھر آگے بڑھو پھر کھایا صرف تو صبح اوتر اوتنی بے رکھ پھر جب تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے کس کو تحجد گزار کو جب صبح صادق ہونے والی ہے آج تو گھڑیاں ہیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر صبح صادق ہوگی اس وقت گھڑیاں کہاں تھی آسمان دیکھ کر اندازے کرتے تھے تو جب تمہیں اندیشہ لاحق ہو چلے اب صبح صادق ہونے والی ہے تو فاؤتر بے رت اتن بس ایک رت کے ذریعے تاپ بناؤ وہ لفظ جانتے ہیں اوڈ ایون تاپ بناؤ ایک رت کے ذریعے تاپ بناؤ کس کو بنا ہے تین جی ایما نے کہا جتنا تحجد پڑا ہے سارے تحجد کو تاک بنا اور اب ایک رکعت الگ سلام سے پڑھو تو یہ ایک رکعت تحجد کے مجموعے میں مل کر کے سب تاک ہو جائے نے کہا یہ مطلب نہیں ہے اب جو کھڑے ہو کر نیت باندھو تو دو کی نیت مت باندھو تین کی نیت باندھو اور ایک کو دو کے ساتھ ملا کر کے تین رکعت وطر پڑو اور پھر یہ جو تین رکعت وطر ہیں یہ رات کی نماز میں مل کر کے تاک بنے جیسے مغرب کی نماز دن کی نمازوں کو تاک بناتی ہے تو مغرب کی نماز ایک سلام سے تین رکعتیں پڑھتے ہیں پھر وہ تین رکھاتے ہیں دن کی نمازوں میں مل کر ساری نماز صاف ہو جاتی ہے ایسے اب تین رکعتیں ایک سلام سے پڑھو وہ تہذیب کے ساتھ مل کر رات کی ساری نماز طاق ہو جائے تو ابھی اختلاف اس میں ہو گیا کہ تہجد کی نماز کو تاک بنانا ہے یا دو رکعتوں کو تاک بنانا ہے تین اماموں نے کہا ایک رکعت الگ پڑھو وہ تحجب کی نماز میں مل کر کے پوری تحجد تاپ ہو جائے نفیا نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا مقصد ہے کہ اب دو کی نیت مت باندھو تین کی نیت باندھو اور تیسری کو دو کے ساتھ ملا کر ان تین رکاتوں کو وطر بناؤ وطر حقیقی پڑھ لو اب اوتر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور اوتر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورتیں جب پیش آئے ہیں تو پھر تکلیف کے علاوہ چارہ کیا ہے اور جو استمباتی مسائل ہیں جو نصوص کی تہنے جا کر نکال کر لائے گئے ہیں ان میں سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ جس امام نے جو مسئلہ نکالا ہے اس مسئلے پر عمل کرو میں سمجھائے رہا ہوں کہ تین قسم کے مسائل میں تقلید ہے اور تقلید کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں اور کوئی راستہ ہی نہیں اور ایٹی پرسینٹ مسائل جو فقہ سے ہیں اس میں کسی کی تکلیف نہیں اللہ رسول کی تکلیف ہے ساری دنیا کے مسلمان سورہ معاہدہ میں جو آیت تھا اسی طرح وضو کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کچھ وضو الگ ہے امام شافی کا کچھ وضو الگ ہے نہیں ہے سورہ معاہدہ میں جو آئے تھے اسی کے مطابق وضو کرتے ہیں اب آخری بات میں عرض کروں گا کوئی یہ سوال کرے کہ تکلیف کیوں واجب فرض ہے اور تقلید اگر فرض ہے تو ایک خاص امام کی تکلیف کیوں فرض ہے تقلید شخصی کیوں فرض ہے صحابہ اور تعلیم کے دور میں تو جو عالم مل جاتا تھا اسے مسئلہ پوچھ لیتے تھے عمل کرتے تھے آج ایسا کیوں نہیں ہے کوئی بھی عالم مل جائے مسئلہ پوچھ لو عمل کرو حنفی ہے تو حنفی مفتی سے مسئلہ پوچھے شافعی ہے تو شافعی مفتی سے مسئلہ پوچھے یعنی تکلیف کیوں فرض ہے اور تکلیف شخصی کیوں فرض ہے یہ دو سوال رہ جاتے ہیں تو میرے بھائیو ایک قاعدہ سمجھو واجب لیتے ہی کی دلیل پوچھنے کا حق ہے اور ہم دلیل بتائیں کہ بھی واجب ہیں کیوں تو ہم بیس حدیث لا کر رکھیں گے لے لے کے بیس حدیث ہیں لیکن واجب لے گئی رہی کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں کسی کو جو واجب لے گئی رہی ہے غیر کی وجہ سے واجب ہوا ہے وہاں دلیل پوچھنے کا حق نہیں ہے وہ جو غیر ہے اس میں غور کرو اس میں وجوب کی صلاحیت ہے یا نہیں تمہاری سمجھ میں صلاحیت آئے تو مان لو نہ سمجھ میں آئے تو گون دفاع ہوا ہے خاما خا دماغ پاشی کرنے سے کیا فائدہ اور وہ جو غیر ہے اس میں غور کرنے کے بعد تمہاری سمجھ میں وجو آ جائے تو مان لو اسی طریقے سے من ہی انہوں بھی دو طرح کے لے گاتی ہی اور لے گئی بھی جو من ہی من ہی انہو یعنی ممنو جو کام ممنو ہے وہ بھی دو طرح کے ہیں لے گاتی ہی اور لے گئی بھی جو لے جاتے ہی ممنوع ہے اس کی دلیل پوچھو ہم دلیل دیں گے تو بنا حرام ہے کیا دلیل ہے دلیل دیں گے لیکن جو چیز ممنوع ہے لے گئی بھی اس کی دلیل پوچھنے کا حق نہیں ہے وہ غیر جس کی وجہ سے ممانعت آئی ہے اس غیر میں غور کرو اگر اس میں صلاحیت ہے ممانعت کی تو مان لو ممانعت اور تمہاری سمجھ میں صلاحیت سمجھ میں نہ آئے تو کون یہ قاعدہ کلیہ سمجھ سمجھتے اتنے واجب لے رات ہی ہیں ان کی دلیل پوچھو ہم بتائیں واجب لے غیری کی دلیل نہیں ہوتی ہے غیر کی وجہ سے واجب ہوتا ہے اس غیر میں غور کرنا ممنو بھی دو ڈراتے ہیں لے ذاتی ہی اور لے غیری لے ذاتی ہی ممنو کے دلائی ہوتے ہیں اور لے غیری کے دلائی نہیں ہوتے ہیں غیر میں غور کرنا تقلید لے ذاتی ہی فرض نہیں ہے لے گئی بھی فرض ہے دلیل اگر لے جاتی ہی تقلید فرض ہوتی تو ان میں مشتحدین کے لیے بھی تقلید فرض ہوتی درا ہے کہ آئی میں مشتحدین کے لیے تقلید جائز ہی نہیں معلوم تقلید لے جاتی ہی فرض نہیں نماز فرض ہے سب پر فرض ہے لے جاتی ہی فرض ہے تو تکلیف کے اگر ذاتی فرض ہوتی تو ہر مسلمان پر فرض ہوتی عید میں مشتحدین پر بھی فرض ہوتی اور دیکھو مشتحدین چار نہیں گزرے ہیں مشتحدین تین سو گزرے ہیں یہ تو چار ایماں کے ماننے والے رہے فقہ جمع ہوئی اس لیے چار کی تکلیف کرتے ہیں ورنہ مشتحدین تین سو گزرے ہیں یہ جو بھی مشتحد ہے اس کے لیے تکلیف ہی نہیں ثابت ہوا کہ تقلید واجب لے گا ہی نہیں ہے ورنہ ہر انسان کے لیے تقلید ضروری ہوتی پھر تقلید کیوں کرنی اس لیے کرنی ہے کہ ہر مسلمان دین کا ہر مسئلہ نہیں جانتا اور ہر مسلمان کے لیے دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہے یہ دو بات ہر مسلمان کے لیے دین کے ہر مسئلے پر عمل کرنا ضروری ہے اور ہر مسلمان دین کا ہر مسئلہ نہیں جانتا ایسی صورت میں اللہ نے حکم دیا فس الو اہل کن تم لا تعلمون اگر تم دین کی بات نہیں جانتے تو دین کی بات جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو اور وہ جو مسئلہ بتائیں اس پر عمل کرو یہ ہے تکلیف کے ضروری ہونے کی دلیل اگر ہر مسلمان دین کی ہر بات قرآن و حدیث سے جانتا ہوتا تو تقریب کی کوئی ضرورت نہیں مگر یہ واقعہ ہے کہ دین کے ہر بات پر عمل ضروری ہے اور ہر مسلمان دین کی ہر بات نہ جانتا ہے نہ جان سکتا ہے بس ایسی صورت میں اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا پڑے گا کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں اس پر عمل کریں یہ تکلیف کے وجوب کی دلیل ہے اس غیر کی وجہ سے وہ غیر کیا ہے کہ ہر مسلمان مسئلہ نہیں جانتا نہ قرآن و حدیث سے جان سکتا بھی نہیں ہے تکلیف کے علاوہ کیا کرے پھر کوئی کہے کہ تکلیف ٹھیک ہے نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھیں یہ تکلیف شخصی کیوں ہے کہ یا تو تکلیف کرو امام اعظم کی یا تکلیف کرو امام مالک کی یا تکلیف کرو امام شافعی کی یا تکلیف کرو امام احمد کی ایسا کیوں ضروری ہے مجتہرین تو تین سو گزرے ہیں ہم کسی بھی تکلیف کریں ان چار کی تکلیف کیوں ضروری ہے یا بعد لوگ کہتے ہیں کہ تکلیف کرنی ہے تو صحابہ پہ کرو یہ بات کے لوگوں کی کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب میرے بھائیوں سنو چار ہی امام ایسے ہیں کہ ان کی فقہ اے ٹو زیڈ کتابوں میں ہو ہوگی اور چودہ سو سال سے مسلسل علماء ان چار فقہوں کی خدمت کرتے رہے آج کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو چار فقہوں میں نہ ہو اور باقی جو مستحدین گزرے تھے ان کو بڑھیا شاگرد نہیں ملے ان کی فکر ضائع ہو گئی کسی نے مدون و مرتب نہیں کی آج اگر کوئی سفیان فوری رحمت اللہ علیہ کی تکلیف کرنا چاہتے تو کیسے کرے ان کی فقہ مرتب ہے ہی نہیں ترمیزی شریف میں حضرت فوری کے کچھ اقوال آئے دس فیصد تو دس فیصد میں حضرت فوری کی تخلیق کی باقی نوے فیصد میں کیا کرے یہی حال صحابہ کا ہے سب سے زیادہ مسائل حضرت عمر سے مر ہے مگر حضرت عمر سے جو مسائل مروی ہیں وہ بھی شریعت اسلامیہ کا تھرٹی پرسینٹ ہے سیونٹی پرسینٹ مسائل حضرت عمر سے بھی مروی نہیں ہے بس اگر کوئی حضرت عمر کی تقریب کرے گا تو تھرٹی پرسینٹ تو مروی ہیں باقی سیونٹی میں کس کی تقریب کرے گا اور یہ جو چار امام ہیں ان چار اماموں کو بہترین شاگرد بھی انہوں نے ساری فقہ کیچ کی پھر مسلسل خدمت ہوتی رہی اور آج تک ہو رہی ہے اور آج جو نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے دارولی کا فتوا دیتا ہے دیوبند کا اور وہ فتوا فقہ انتظ میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ چاروں فرقہ کمپلیٹ ہے اور باقی مشتحدین کا دور گزر گیا ان کی نہ ماننے والے رہے نہ ان کی فقہ رہی تو کیسے کوئی تکلیف کرے کسی بھی صحابی سے کمپلیٹ فقہ مروی نہیں تو کیسے تکلیف کرے خیر تو سائڈ کی بات تھی اسے چھوڑو اصل بات کہ جب صحابہ اور تعبین کے دور میں کوئی معین آدمی سے مسئلہ پوچھنا ضروری نہیں تھا جو صحابی مسئلہ لو جو تعلیم ملے مسئلہ پوچھ لو آج ایسا کیوں نہیں جو بھی مسلمان اہل سننا اور جمع جو اہل سننا اور سے خارج ہے کو چھوڑو جو اہل سننا اور میں ہے چاہے وہ ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو ہمبلی ہو جو عالم مل کے مسئلہ پوچھو اور وہ جس طرح سے مسئلہ بتلا ہے اس طرح سے عمل کرو ایک معین امام کو کیوں پکڑنا ضروری ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی واجب لے گئی بھی واجب لے گاتی ہی نہیں اگر واجب لے ہی ہوتا تو صحابہ کے لیے بھی واجب ہوتا تابعین کے لیے بھی واجب ہوتا جبکہ اس دور میں معین امام کی تکلیف نہیں تھی لہذا یہ واجب لے گاتی ہی تو ہے نہیں واجب لے گئی بھی وہ غیر کیا ہے وہ غیر ہے اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کا نام ہے تدین اللہ کے دین پر عمل کرو اگر لوگوں کو ایک مسلک کا پابند نہیں کیا جائے گا تو لوگوں میں تدین باقی نہیں رہے گا تشا ہی شروع ہو جائے من مانی جہاں مسئلہ سہولت ملی ادھر سے ایک مسئلہ یہاں سے لیا ایک وہاں سے لیا ایک وہاں سے لیا ایک وہاں سے لیا اور پھر عمل کیا تو عمل کہاں ہوا تو اپنی خواہش نفس پر عمل ہو تو تشاہیر جائز نہیں خواہش نفس پر چلنا جائز نہیں اللہ کے دین پر عمل کرنا ضروری ہے یہ تدین اسی صورت میں باقی رہے گا کہ ایک کھوٹا پکڑے اور اگر ہر جائی ہوا تو پھر من مانی چلے گی ایک قصہ سنو ہارون رشید بڑے اچھے بادشاہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں ایک آدمی ایک کتاب لکھ کر لایا اس زمانے میں علماء کتاب لے کر بادشاہ کے خدمت میں پیش کرتے تھے انعام حاصل کرتے تھے کتاب لایا پیش کی ہارون رشید کو کہاں فرصت سکتی پڑھنے کی تو اس نے پوچھا بھائی تیری کتاب میں کیا ہے اس نے کہا میری کتاب میں ہر ناجائز کو میں نے جائز ثابت کیا زنا جائز ہے فلاں امام کا خول سود جائز ہے فلا امام کا خول شطرنج کھیلنا جائز ہے فلاں امام کا قول کسی نہ کسی کا قول ملے گا مختلف علماء چھوٹے بڑے معتبر غیر معتبر سب کے اقوال لازم کہا میں نے ہر ناجائز کو جائز ثابت کیا اچھا یہ کارنامہ انجام دی جی بادشاہ نے ایک آدمی سے کہا اس کی کتاب لو اس کے سب پہ بجاؤ اور اتنا بجاؤ اتنا بجاؤ کہ یہ کتاب ریزا ریزا ہو جائے بجا ہے کتاب پڑھ کے ریزا ریزا ہو اس قصے میں مجھے کیا سمجھانا ہے کہ اگر یہ خاص کھوٹا نہیں پکڑو گے تو یہ اس مولوی نے جو کیا ہے ہر ناجائز کو جائز کر دیا آج بھی ہر ناجائز جائز ہو جائے گا یہ تدین نہیں ہے دینداری نہیں ہے یہ دشا ہی ہے اپنے خواہش پر چلنا اور اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ تدین کے لیے بھیجا ہے دشاہی کے لیے نہیں بھیجا اس غیر کی وجہ سے معین امام کی تقلید ضروری ہے اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب سے بوقت ضرورت استفادہ کرتے ہیں مسائل لیتے ہیں لیکن وہ ملت کے اقابل لیتے ہیں ماؤ شما کو اس کی اجازت نہیں ناراض ہو گیا بیوی سے کیوں نمک کھانے سالوں میں نمک زیادہ کیوں ہے دڑا دڑ تین فیل کر دیے تلاخ تلاق تلا بے وقوف کرتے ہیں بے وقوف اب پریشان اب ادھر ادھر بھٹکتا ہے کسی سے مسئلہ ملے غیر مخلدین کے یہاں گیا انہوں نے فتوا دیا کہ ایک تلاقی رکھ لے ساری زندگی تو ہم جی رہا ساری زندگی تو شاخی رہا ساری زندگی تو مالک ہی رہا اور بیوی کو تین طلاق دے دی اور پریشان ہوا تو غیر مقلد بن گیا تو یہ تھوڑا ہی ہے دین پر عمل کرنا تھوڑی تو خواہش نفس پر عمل کرنا بہرحال اس سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ تقلید شخصی واجب لے گاتی ہی نہیں ہے واجب لے گئی بھی ہی ہے تاکہ لوگوں میں تدین باقی رہے تشاہی شروع نہ ہو جائے اب ایک مثال میں غور دے کر بات ختم کروں من ہی انہوں کی میں نے مثالیں نہیں دی زینا حرام ہے من ہی انگو ہے پوچھو تو نہیں ہم قرآن و حدیث سے دبا ہی دیں لیکن عورتوں کو پانچوں نمازوں میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے ہے کیا مسجدیں مردوں کی جاگیر نہیں مردوں کی جاگیر نہیں تمام مسلمانوں کی مردوں کی عورتوں کا ہی اچھا ہاتھ ہے پھر عورتوں کو پانچ نمازوں میں مسجد میں کیوں نہیں آنا چاہیے یہ ممہی انہو ممانعت لے گاتی ہی نہیں ہے لے گئی ہی اگر لے گاتی ہی ہوتی تو حضور کے دور میں عورتیں مسجد میں نہ آتی اور آج بھی حرمین میں عورتیں جاتی ہیں وہ نہ جاتی پھر یہ ممانعت کیوں ہے غیر کی وجہ سے دیکھو یہاں درمیان میں رک کر ایک بات سمجھ لو حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھی سب عورتیں نہیں آتی تھیں جو دین سیکھنے کا ذوق و شوق رکھتی تھی وہ آتی تھی کیونکہ اس زمانے میں نئی نئی وحیاں نازل ہوتی تھی نئے نئے مسائل اور حضور نمازوں کے بعد نمازیوں کو روک کر نئی وہی نیا قرآن یاد کراتے تھے عورتوں کو بھی یاد کراتے تھے پھر مرد مردوں میں پھیلاتے تھے عورتیں عورتوں میں پھیلاتی تھی یہ ضرورت اب نہیں رہی اب تو بچپن سے لڑکیاں دین پڑھتی پڑھتی بڑی ہوتی دین مکمل ہو گیا اسی لیے حضور کے زمانے میں مسجد مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ نو مسجدیں تھیں ان نو مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی تھیں نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آتی تھی کیوں دین سیکھنا ہوتا تھا دوسرا مقصد تھا آقا کی زیارت حضور کا دیدار ان دو مقصد کو لے کر عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی آج مسائل سیکھنے کی بات تو ہے مگر آقا وہی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور مردوں کی طرح عورتوں کو بھی سلام عرض کرنے کے لیے مسجد نبی میں جانا ہے جب جانا ہے تو نماز بھی پڑھو اور مکہ مکرمہ میں عورتوں کو طواف کے لیے آنا ہے اور جب طواف کے لیے آنا ہے تو نماز بھی پڑھو چنانچہ مکے میں چلے جاؤ مسجد حرام میں صرف آتی ہیں مکہ مکرمہ میں پانچ سو مسجدیں اور ہیں کسی مسجد میں آپ کو عورتیں نہیں ملیں گی بس کوئی یہ کہے تو حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں آج کیوں نہیں تو جواب یہ کہ وہ خاص وجہ سے آتی تھی وہ وجہ اب نہیں ہے وہ وجہ دنیا کی دوسری مسجدوں میں نہیں ہے مسجد نبی میں وہ وجہ اب بھی ہے حضور وہیں لیتے ہیں اور حضور کو سلام عرض کرنے کے لیے عورتوں کو آنا ہے باقاعدہ نظام ہے اتنے بجے سے اتنے بجے مرد سلامت کریں گے اتنے بجے سے اتنے بجے پردہ ہو جائے گا کوئی مرد نہیں آئے گا عورتیں سلامت کریں گے اور مسجد حرام میں طواف کے لیے تو ہر ایک کو جانا ہے جانا ہے تو اب نماز کا وقت تو ہوگا تو بغیر نماز پڑھے چلی جائے گی نماز پڑھ کے جائے بس حرمین کا حکم اور ہے حضور کے زمانے کا حکم اور تھا اور اسی وجہ سے مدینہ کی نو مسجدیں حضور کے زمانے میں نہیں آتی تھی نماز پڑھنے اب جو ان کو منع کیا جاتا ہے تو وہ ممانت لے گئی بھی ہے میں لے گئی بھی کی مثال سمجھاتا ہوں وہ غیر کیا ہے فتنہ اور مسجد عبادت کے لیے ہیں مسجدوں میں آنے جانے میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے کیا مطلب فتنہ ہمارے دارالعلوم آپ کے دارالعلوم کے پچھلے محتمم جن کا انتقال ہو گیا حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب ان سے ایک انٹرویو لیا تھا ایک ہندو نے غیر مقلدین نے ہندوستان کے اخباروں میں یہ مسئلہ چھیڑا کہ عورتوں کو پانچوں نمازوں میں مسجد میں آنا چاہیے حضور کے زمانے میں آتی تھی حرمین میں آتی ہیں تو اس کے جوابات بھی اخباروں میں آئے اور بڑا مارکت الارا بحث ہو گئی اور جب ایسا کوئی مسئلہ چھوٹتا ہے تو ہندو نام نگار بہت انٹرسٹ رہتے درمیان میں ایک لطیفہ سنا مظفر نگر کی ایک مسجد میں ہنفی بھی نماز پڑھتے تھے غیر مقلف بھی نماز پڑھتے تھے ہنفی آمین آہستہ کہتے تھے غیر مکل چلاتے تھے <laughs> ان کو بتےرا سمجھایا کہ بھائی آمین جہر کا مطلب یہ ہے کہ دائیں والا بائیں والا سن لے اتنا جہر کرو یہ چلاتے کیوں وہ نہیں مانتے دیکھو دلیلیں پانچ ہیں جب کوئی چار دلیل سے نہ مانے تو پھر پانچویں دلیل یوز کرنی پڑتی جی، جی، جی۔ قرآن حدیث اجماع اور ورنہ ورن دار جوتا یہ پانچویں دلیل جب کوئی نہیں مانے گا تو تین دار جوتا اٹھانا پڑے گا تو ایک مرتبہ ہنفیوں نے بجایا اور پولیس کیس ہو گیا جج تھا انگریز انگریزوں کے زمانے کا واقعہ ہے جج تھا انگریز اس کے سامنے فائل کھلی کہ جھگڑا ہوا ہے آمین بل جہل اور آمین بل سر پر انہوں نے بھی وکیل کیا انہوں نے بھی وکیل کیا اور انگریز تو نالج کا رسیا ہوتا ہے تو اس نے دونوں وکیلوں سے کہا مجھے سمجھاؤ یہ آمین بن جہر کیا ہوتا ہے آمین بل کیا ہوتا ہے تو ایک ہفتے تک اس نے ڈرائی اس نے ڈرائی سارا مسئلہ سمجھا غیر مسلموں کو اسلامی مسائل سے دلچسپی ہو جاتی ہے اس کی مثال دے رہا پھر اس نے فیصلہ لکھا انگریز جج نے کہ میں نے دونوں فاضل وکیلوں کی بحثیں سنی اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے دونوں طرح کے آمین ثابت ہے آمین بھی جہر بھی ثابت ہے آمین بھی سٹ بھی ثابت ہے لیکن آمین کی تیسری قسم ہے جو پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں ہے اور وہ ہے آمین بشر <laughs> لوگوں کو چڑانے کے لیے آمین کو یہ پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں اور یہ غیر مقلدین آمین بشر کرتے تھے لہذا ان کو اتنی سزا بکری <laughs> دے دی تو میں مثال دے رہا تھا کہ جب کوئی اسلامی مسئلہ چھیڑتا ہے تو ہندوؤں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے تو ہمارے محتم صاحب دہلی جا رہے تھے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے تھے ایک ہندو رپورٹر آیا جان پہچان جانتا تھا پہچانتا تھا اس نے آپ کو سلام کیا بیٹھا اور کہا مجھے آپ کا انٹرویو لینا ہے حضرت نے فرمایا لے لو بھائی اس نے کہا عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی تو حضرت نے فرمایا آ سکتی ہیں جاؤ ہمارے مسجد رشید میں جا کر دیکھو پچاس عورتیں گھوم رہی ہوں مسجد رشید ایک زیارت گاہ بن گئی عورتیں مرد آتے ہیں اب تو پابندی لگ گئی مرد آ سکتے ہیں عورتیں باہر سے دیکھو کیوں پابندی لگی ہے وہ مسجد کے اوپر تہ خانہ اوپر ادھر ادھر طلب عوام اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے تو غلط واقعات رونما ہونے لگے تو عورتوں کے لیے پابندی لگاتی کہ باہر سے دیکھو اندر نہ آؤ لیکن جب کا یہ واقعہ جب کا ہے اس وقت میں کوئی پابندی نہیں تھی تو حضرت گھر فرمایا جاؤ مسجد وشی میں دیکھو پچاس عورتیں گھوم رہی ہوں گی عورتیں مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی تو اس نے کہا سوری میں یہ نہیں پوچھ رہا حضرت سب سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا عورتیں پانچ نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی تو حضرت نے فرمایا ہمارے یہاں کا فتوا یہ ہے اپنے کندھے پر نہیں رکھی بات یہ کہا ہمارے یہاں کا فتوا یہ ہے کہ عورتوں کو پانچ نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آنا چاہیے تو اس نے کہا بھائی کیا یہ مسجد مردوں کی جاگیر ہے تو حضرت نے فرمایا جاگیر تو نہیں ہے سب مسلمانوں کے لیے مسجدیں ہیں لیکن عورتوں کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے میں فتنہ ہے اس لیے پتوا یہ ہے کہ عورتیں نماز پڑھنے نہ آئیں گھر میں پڑھیں تو اس ہندی نے ہندو نے کہا تو فتنہ ہم تو مسجدوں کو امن کی جگہیں سمجھتے ہیں پلیس آف پیس آپ کہتے کہ فٹنا مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں فٹنا ہم تو مسجدوں کو امن کی جگہ سمجھتے ہیں ہندو کہہ رہے تو حضرت نے فرمایا مسجدوں میں کوئی فٹنا نہیں ہماری تین نمازیں اندھیرے میں آتی ہیں مغرب پڑھتے جب لوٹتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے عشاء میں تو آنے جانے میں اندھیرا ہے حجر میں جب آتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے اور ہر عورت کا گھر مسجد کے قریب ہو یہ ضروری نہیں ہے فار بلکہ فار آوے بھی ہو سکتا ہے اور ہر عورت کو ہر نماز میں مر شوہر یا محرم لانے والا اویلیبل ہو یہ بھی ضروری نہیں عورت کو تنہا بھی آنا پڑ سکتا ہے اور بجلی کا حال آپ جانتے ہیں یہ دیوگن کا قصہ ہے دیوبند میں آٹھ گھنٹے بجلی آتی سولہ گھنٹے غائب رہتی اور کب آئے گی کب جائے گی کوئی قاعدہ نہیں بجلی بھاگی ماچی جلا کر کے موم بتی جلائی ابھی دو منٹ ہوئی تھے بجلی آ گئی موم بتی کو پھونک ماری اور دو منٹ کے بدھی بھاگ گئی کہ دوسری مت جلاؤ ایک رات میں ایک ماچی ختم ہو جاتی تو بجلی کب آئے گی کب بھاگے گی کچھ پتا نہیں اور جوانوں کا کیا حال ہے آپ جانتے ہیں بس عورت گھر سے مسجد تک آئے گی اور واپس جائے گی اس راستے میں فتنا ہے تو اس ہندو نگار نے کہا یہ بات آپ صحیح کہتے ہیں زمانہ بہت برا ہے یہ بات آپ صحیح کہتے ہیں زمانہ بہت برا ہے میں اس قصے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو مسجدوں سے منع کیا جاتا ہے تو یہ مہمانت لے جاتی ہی نہیں ہے یہ تو لے گئی ہی ہے اس غیر میں غور کرو تمہاری سمجھ میں آئے مان لو نہ سمجھ میں آئے نہ مانو اور جس زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی وہ زمانہ سادگی کا زمانہ تھا بعد میں مسلمانوں کے پاس دولت آئی تو عورتوں میں جب جب مسلمانوں کے پاس دولت آئے گی تو سب سے پہلے عورتوں میں فیشن آئے گا تو عورتوں میں فیشن آئے گا تو حضرت فاروق اعظم نے عورتوں کو سمجھانا شروع کیا کہ مسجد نبی میں مت آؤ گھر میں نماز پڑھو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانا شروع کیا کہ مسجد میں مت آؤ گھر میں نماز پڑھو حضرت عائشہ صدیقہ نے سمجھانا شروع کیا گھر میں نماز پڑھو تو حضرت عمر کے سامنے تو عورتیں کیا بولیں گے حضرت ابن مسعود کے سامنے تو کیا بولیں گے وہ تو اجنبی مرد ہیں لیکن جب حضرت عائشہ نے منع کیا تو عورتوں نے معارضہ کیا کیوں نہ آئے ہم ہم تو حضور کے زمانے سے آ رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا تمہارے جو اب چونچلے شروع ہو گئے ہیں اگر یہ حضور کے زمانے میں شروع ہو جاتے تو حضور خود منع کر دیتے اگر میں بیٹھو کرو میں نمازیں پڑھو سادہ دور تھا کوئی فکنے کا اندیشہ نہیں تھا لوگوں کے دلوں میں سنا و تقوا تھا صحابہ تھے دودھ کے دھلے ہوئے تھے اس زمانہ جب بدلا اور مسلمانوں نے تابعین کی تعداد تب تابعین کی تعداد بڑھی دیکھو ایک بات سمجھو چار دور ہیں تین خیرون قرون ہے چوتھا ٹھیک نہیں صحابہ کا دور تابعین کا دور تب تابعین کا دور اور پھر چوتھا دور یہ جو چار ادوار ہیں یہ آگے پیچھے نہیں ہیں یہ ایک ساتھ چلتے ہیں یوں سمجھو جب حضور حیات تھے دنیا میں تو سب مسلمانوں نے ایمان کے ایمان کے ساتھ حضور کی زیارت نہیں کی تھی دور دراز دیہاتوں میں جو مسلمان ہیں انہوں نے حضور کی ایمان میں ایمان کے ساتھ زیارت نہیں کی تو جن مسلمانوں نے ایمان کے ساتھ حضور کی زیارت کی وہ صاحب پھر یہ صحابہ زکوٰۃ زکات وصول کرنے کے لیے قبیلے میں گئے تو قبیلے والوں نے صحابی کو دیکھا تو وہ تابی اور ایسے بھی دور دراز تھے کہ وہاں کوئی صحابی بھی نہیں پہنچا تو تابی ہی پہنچا اسے دیکھا تو تب تابی تو زمانے کی چوڑائی میں یہ چاروں ادوار ایک ساتھ چلتے ہیں حضور کے اور حضور کے بعد کے زمانے میں غلبہ صحابہ کا تھا کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اب تعبیر کا غلبہ ہونے لگا اور وہ جذبہ جو صحابہ میں تھا وہ تعبیر میں نہیں رہا تو حضرت صدیقہ نے فرمایا لو آسم نساؤ اگر عورتیں آج جو انہوں نے فیشن شروع کر دیا ہے اگر وہ فیشن حضور کے زمانے میں عورتیں شروع کرتی ہیں تو حضور خود منع کرتے عورتوں کو کہ گھروں میں نماز پڑھو میں تو مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ جو نہیں لے گئی ہی ہوتی ہے اس کی دلیل نہیں پوچھی جاتی اس غیر میں غور کیا جاتا ہے اور ہندو نامہ نگار نے جب اس کے سامنے وہ غیر پیش کیا گیا تو اس نے مان لیا کہ یہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں زمانہ بہت برا ہے پاخر دعوانا الحمد للہ فی الحال شریف کو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى الله عليه وسلم یا الہ العالمین ہمارے نیکیوں کو قبول کرنا ہماری اثرات میں برکت پیدا کرنا یا اللہ ہمیں دین کا صحیح فر وارتا کرنا اور صحیح دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بتائی بتائی یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے جلد گزر کرنا علم دین حاصل کرنے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں میرے مولا ان کو معاف کرنا اور ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق بتائیے یا اللہ ہماری بیماروں کو شفا آتا فرما ہمارے پریشان حالات کی پریشانیاں دور کرنا ہمارے مقروضوں کے قبضے کے ادائیگی کا سامان کرنا یا اللہ ہماری مغفرت کرنا ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرنا تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت کرنا سبحان رب کربی رہی سب کرنا سلام جو بھی رضام رضام